اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا میری اجرت صرف اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے